بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ جون دو ہزار بیس سبق نمبر چودہ کل ہم نے جو ضابطہ پڑا تھا وہ ہم نے بات یہ کی تھی کہ مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ کبھی اسم کبھی ظرف کبھی جملہ اب اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کو یوں کہتا ہے ذرا با فیلن یعنی زارا با کیا ہے ایک فیل ہے تو زارا با فیل اب زارا با کو آپ نے کیا بنایا اسم بنایا ہے زارا با فیل زارا با فیل ہے تو زارا با گویا کہ کیا بن رہا ہے اس جملے کے اندر اسم بن رہا ہے یہ مبتدا واقعہ ہوا ہے اور اس مبتدا بنایا زارابا کو آپ نے اور یہ بظاہر تو زارا با فیل ہوتا ہے ایسے ہی کوئی بنا یوں کہتا ہے من حرف من حرف ہے تو من کیا حرف ہے اور اس کو آپ نے کیا بنا دیا مبتدا بنا دیا ہے تو من کو آپ نے حرف بنایا ایسے کوئی بندہ یوں کہتا ہے زید قائم جملتن کہ زید قائم ایک جملہ ہے زید قائم یہ مبتدا زید قائم پورا کا پورا کیا بنا ہے آپ نے اس کو آپ نے اس کو مبتدا بنایا اور جملتن یہ کیا ہے یہ خبر بنائی ہے تو اب یہ ایک اشکال ہوتا ہے بہت بڑا ہے اس کے اوپر کہ آپ نے کہا تھا کہ مبتدا اسم ہوگا تو یہاں پہ تو ہم نے کہا کہ فیل بھی اسم بن گیا اور حرف بھی اسم بن گیا اور جملہ بھی اسم بن گیا تو آپ نے یہ کیسے وہ کر دیا یہ اشکال ہے اس کا جواب ہم وہ کرتے ہیں کہ جی جواب اس کا یہ کہ یاد رکھیں اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک اسم حقیقی ہوتا ہے ایک اسم حکمی ہوتا ہے اور ایک اسم تعویلی ہوتا ہے ایک اسم حقیقی ہوتا ہے ایک اس میں حکمی ہوتا ہے اور ایک اس میں تعویلی ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے آگے کہ کیا یہ ہوتے کیا کیا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق سے فرمائیں مائیں اور اللہ